حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا آپ اٹھے وضو کیا اور مسواک فرمائی اور آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے عدل بدل میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں حتیٰ کہ آپ سے فارغ ہوئے پھر آپ نے دو رکاتے پڑھیں پھر دوبارہ سو گئے حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹے سنے پھر اٹھے اور مسوا کو وضو فرمایا پھر دو رکاتے پڑھیں پھر سو گئے پھر اٹھے وضو کیا مسواک فرمائی اور دو رکاتے پڑھیں پھر تین وطر پڑھے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چھ